حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے خون باہم ہم مرتبہ ہیں وہ دوسروں یعنی غیر مسلم دشمنوں کے خلاف ایک ہاتھ کی طرح ہیں ان کا ادنا بھی معاہدے کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے مسلمانوں کو وہ مجاہد غنیمت ادا کرے گا جو سب سے دور اور دشمن سے بالکل قریب ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار چھ سو تراسی